سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ ہے وہ ملک جو اسلامی نظام کے لیے بنا تھا وہ ملک جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا تھا افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کی سرزمین پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارٹون بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے کارٹون بنا رہے ہیں کے نعوذ باللہ گروپ جو ہے کارٹون بنا رہے ہیں اور بعض کارٹون ایسے ہیں جو انتہائی برہنہ بنائے جا رہے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کی سرزمین پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمکی گالیاں دیتے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے سال سے یہ ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے اس کے اسباب و علل کیا ہیں اس کے اسباب و علل جب اور کیا جائے تو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا وہ نصاب ہے جس میں کا نظریہ انتفاع پڑھا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود انسان خود بخود بنے ہیں ضرورت کی اچھا۔ چیزیں خود بخود ملی ہیں پرندے خود بخود بنے ہیں سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسانی مصنوعات میں ایک چیز بتا دو جو خود بخود بنتی ہو ایک چیز بھی خود بخود نہیں بن سکتی یہ جہاز یہ گاڑیاں یہ ریلیں اور یہ گھر کی چیزیں اور مصنوعی پھل اور مصنوعی سبزیاں جو بنائی جاتی ہیں خود بخود نہیں بنتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقی پھل اور سبزیاں اتنا بڑا جہاز کیسے بن سکتا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک زمین کسی کی ہے اس نے اپنی تختی لگائی ہے سبیوں سے کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد کی زمین ہے کوئی دالے دار نہیں آتا کہ یہ میری زمین ہے تو اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا اور دیکھو اس کائنات کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے رب العالمین ہونے کا دعویٰ کس کا ہے رحیم و کریم ہونے کا کا دعویٰ کس ہے آسمان کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے زمین کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے پھلوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے پھولوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے انسانوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے انسان کی آنکھوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے یہ مرد کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے ان میں محبت پیدا کرنے کا دعویٰ کس کا ہے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اور آج تک صدیاں بیت گئی ہزاروں سال بیت گئے بڑے بڑے آئے لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ چیزیں ہم نے بنائی جب رب کا دعویٰ ہے کہ میں نے بنائی ہیں کوئی مقابلے میں دعوے دار نہیں آ سکا تو ماننا پڑے گا یہ سب چیزیں کس کی بنائی ہوئی ہیں ایک دلیل نہیں اس پر لاکھوں کروڑوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے ہماری میڈیا والوں سے اور التجا ہے سعودی عرب کے میڈیا کو دیکھو تو وہاں پر قرآن و سنت کے چینل موجود ہیں جس میں قرآن و سنت کی جو ہے بڑھایا جاتا ہے قرآن و سنت پر اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں اللہ کے وجود پر اعتراضات کے جو ہے جواب تو اللہ کے وجود کا انکار کی جاتا ہے اس کے جواب دی جاتے ہیں قرآن و حدیث پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے لیے ایک علم ہے اعجاز العلم فی القرآن کریم و سنت النبیہ اس اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں میڈیا کے پاس ایک گھنٹہ بھی اسلامی تعلیمات کے لیے نہیں ہے ہم صرف کہتے ہیں ہم نے مذمت کرتے ہیں جو خاکے بناتے ہیں مذمت کی نہیں ہے وہ عمران خان کی گھنٹوں تقریب دکھا سکتا ہے وہ نواز شریف کی دکھا سکتا ہے وہ بلاول کی دکھا سکتا ہے لیکن قرآن و سنت کی وہ حق سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے وجود کو حق سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی دلائم کے امفان لگائے جا سکتے ہیں اور علماء کے پاس موجود ہیں افسوس ہمارے میڈیا والے بھائیوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے جس یہ میری اعتماس ہے التجا ہے کہ آپ چند گھنٹے پیمرا سے گزارش ہے حکومت سے گزارش ہے اور مزارت قابلہ سے گزارش ہے مضمت کرنے سے مستہ حل نہیں ہوگا اس جرم میں یہ جو نوجوان بلہ بن رہے ہیں جہاں وہ لوگ مجرم ہیں وہاں ہم لوگ بھی ایک درجے کے مجرم ہیں پوری قوم بھی مجرم ہے ہم علماء بھی اس کے اندر ہماری بھی کوتاہی مجرم ہے کہ ہم نے بھی کوتاہی کی ہے آج بھی بات اٹھائی آج تک میڈیا میں قرآن و سنت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات کے لیے عربوں میں چینل موجود ہیں ہمارا کوئی ایک چینل بھی نہیں ہے ہماری ثقافت کیا دکھائی جاتی ہے ناچ گانا ناچ گانے کے چینل ہیں قرآن و سنت کے چینل نہیں ناچ گانے کے لیے محافل منعقد کی جاتی ہیں لیکن قرآن و سنت کی تحقیق کے لیے اور اس پر جو اعتراض آتا ہے چینلوں میں وقت ہی نہیں ہے افسوس اور دکھ سے پہنا پڑتا ہے ہماری سکون و کالجوں میں ڈارمن کا ڈلیہ پڑھا جاتا ہے رہی صحیح کمی بہنوں نظام تعلیم پورا کرتی ہے آپ سے دارے سنے فرمائے یہ گانا موسیقی زنا تک پہنچاتا ہے ہماری ہاں رقص و سرور کی محفلیں افسوس کل تیئیس مارچ کا عظیم دن تھا پاکستان کے لیے ایک عظیم دن تھا اچھی دکھائی گئی اور لیکن بات چیزیں جو دکھائی گئی ہمارا سر شرم سے چھک جاتا ہے جب بلوچستان، سندھ، خیبر پختون خواہ، پنجاب اور کشمیر کی ثقافت دکھائی گئی تو گانے باجے دکھائی گئی کیا قرآن مجید ہمارا ورثہ ہے وہ دکھا سکتے تھے کیا مساجد نہیں دکھا سکتے تھے کیا مدارس نہیں دکھا سکتے تھے کیا نماز تھے کیا برکہ بھی دکھا سکتے تھے خدمت خلق نہیں دکھا جا سکتا تھا دیکھیں گی جی، ہماری ثقافت آ رہی ہے کیا یہ ثقافت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آج نے فرمایا تھا تم یہود و نصارہ کی تقریب پر چلو گے آج یہود و نصارہ یہی ثقافت دکھاتے ہیں ناچ گانا دکھاتے ہیں ہم بھی دکھاتے ہیں ہم نے نکل یہی دکھایا کہ یہی ہماری ثقافت ہے نعوذ باللہ حالانکہ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام خلفاء راشدین علیہ السلام اللہ والے کہیں یہ چیز نہیں پائی جاتی اس سے اور دین دوری پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھانا نفاق کو پیدا کرتا ہے آج نفاق عام ہو رہا ہے جھوٹ نفاق عام ہوتا چلا جا رہا ہے امانت میں خیانت پیدا ہوتی ہے اور گانا بجانا عام ہے تو اس لیے اور پھر پاکستان کی سرزمین پر یہ خاکے بنے پاکستان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور اب تک کوئی قابل قدر کام نہیں ہوا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کرنا چیف جسٹس صاحب کو تھا کہ سو ایکشن لے نہیں لیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سوموٹو آٹو ایکشن لینا تھا نہیں لیا ہماری طرف سے درخواست دی گئی تو چونکہ علی صدیقی صاحب نے کچھ قدم اٹھایا ہے لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہم آج محاصرے میں ہیں آج لال مسجد میں جمعہ نہیں ہونے دیا جا رہا کیوں تحفظ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تحفظ اللہ کی عظیم تقدس کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہا جا رہا ہے اللہ اللہ شراب پی رہا ہے دکھ اور افسوس کا مقام ہے یہ اس لیے بتا رہے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر بعض اوقات مرض بتا دیتا ہے اتنا سنگین مرض ہے احتیاط کرو ٹی بی ہوگی یہ تمہیں اس لیے کہ پتہ چلتا ہے احتیاط نہیں کر رہے وہ بتاتا ہے ٹی بی ہے اب کہیں ٹی بی آپ نے کیوں بتایا ہمیں پریشان کر دیا یہ چیزیں پریشان کرنے والی ہیں لیکن اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ قوم کو احساس ہو ہمارے حکمرانوں کو احساس کا واحد حل ملک میں جو ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ قرآن و سنت کا عالمہ نظام نافذ کیا جائے اور عدالتوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے اور مخلوط نظام تعلیم کو ختم کیا جائے نصاب کو قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا جائے جیسے سعودی عرب کے اندر نصاب ہے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو شورا کا نام دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ترتیب ہے لڑکیاں مرد عورت اکھٹے بیٹھے ہوئے وہ کیا آپس میں اتریں گے جب عورت مرد بیٹھتے ہیں تو دھرشت لگتی ہے اور کیا ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے نجائز اور حرام ہے اور آج کا جو واقعہ ہوا ہم نے پھر بھی تعاون کیا حکومت کے ساتھ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہماری جامعہ حفظہ کی طالبات انشاءاللہ دس بجے یہاں سے نکلیں گے لیکن ان کی گزارشات پر کہ نرمی ہیں ہم نے پھر بھی نرمی برتی کہ ہماری بچیاں اب تک نہیں نکلی ہم لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں چاہتے ہم پہلے والے مسائل ہو صاحب بھی کہتے کہ اسامہ بن لادن آ رہا ہو تو مسئلہ تو بنے گا نا کہتے ہیں آپ کو یہ دہشتگرد کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں دہشتگرد تو مجھے کہتے ہیں میں نہیں جاتا اب مسئلہ حل اب تو کرنے دو پھر کہنے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں میں نے کہا دی جی، اچھا یہ ہے کہ ہم یہاں کانفرنس کر لیتے ہیں وہ ختم اعلان کرتے ہیں آپ میڈیا کو اجازت دیجئے میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کے وجود عظمت قدرت پر بات کروں گا دلائل کے بات کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سچ ہونے پر اپنی دلائل دوں گا قرآن کے حق سچ ہونے پر اپنی دلائل دوں گا میرا یہ موضوع ہوگا کسی اور کے خلاف بات نہیں کروں گا لیکن میڈیا کو اجازت نہیں وہ دکھائی اور ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ یہ میرا پرونام آپ سارا دکھائیں اللہ کرے دکھا دیں آپ عمران خان صاحب کی گھنٹوں تقریب دکھا سکتے ہیں لیکن ایمان والوں کی باتیں نہیں دکھاتے یہ افسوس اور دکھ سے کہنا جائیں گے اوپر والوں کا آرڈر ہوگا اور کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو دہشت گرد مولوی ہے اس کو کیسے دکھائیں گے لیکن یہی تو ہے انتہا پسندی آپ حضرات بھی تھوڑے سے انتہا پسند تو ہے نا کہ ایک طرف تو گھنٹوں دکھائیں گے صبح سے شام تر دکھائیں گے تو گالیاں بھی دے کے دکھائیں گے ہم رب کی عظمت کی بات بھی کریں گے تو آپ نہیں دکھاتے تو یہ کیا انتہا پسندی نہیں ہے مجھ پر کیوں پابندی ہے جب مجھ پر مقدمہ کیوں کوئی نہیں مقدمات پہلے بھی ختم لال مسجد آپ نہیں جا سکتے کیوں بھائی جب مخدمات کوئی نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جامعہ افسر کو نہ کر دو کچھ بھی عمل نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جامعہ افسر والوں کی تنخواہیں دے کوئی ایک پر بھی عمل نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی غلط نہیں ہم سوکھی سوکھی آج بھی پہلے کھانے کے آٹے کا پیسے نہیں تھے لیکن ہم سب کچھ تیار ہیں ہم ہر قربانی کو تیار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر بات آئے اس کو برداشت کانفرنس کرنے دو مسئلہ ختم ہو گیا پھر میں نے یہ بھی کہا حکومت ایک کانفرنس کر لے عرب علماء کو بلائے عرب علماء کے پاس عقلی دلائل بہت زیادہ ہیں یہ سوال کرتے ہیں سب چیزیں اللہ نے بنائی تو اللہ کو کس نے بنایا یہ اعتراض کرتے ہیں عقلی دلائل اس سے زیادہ ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا جائے کہ اللہ کو کس نے بنایا تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا پھر وہ مخلوق ہے ہم نے کب کہا اللہ مخلوق ہے اللہ تو خالق ہے خالق ہوتا جسے کسی نے بنایا اگر وہ نہیں تھا اور ہو گیا تو وہ عدم میں تھا وجود میں وہ مخلوق ہو گیا ساری کائنات کی بہاریں بتا رہی ہے ہمیشہ رہے گا یہ معصوم بچے آ رہے ہیں خوبصورت بن بن کے نئی تصویر والے اللہ کے وجود کی دلیل ہے یہ پھل بن بن کر آ رہے ہیں لذتوں والے ایک ہی لذت ایک ہی خوشبو ایک ہی رنگ اللہ کے وجود عظمت کی دلیل ہے یہ خوبصورت یہ دل بن بن کر آ رہے بے حساب پرندوں کی کے اللہ کے وجود کی کی دلیل ہے یہ پھیپڑے بن بن کر آ رہے اللہ کے وجود کی دریل ہے ہمارے چینلوں میں قرآن و حدیث کی ترویج کے لیے کتنے گھنٹے ہیں میرے پاس بڑے جوابات ہیں مدارس دینیا قرآن کی ترویج کی جو اشاع مدارس دینیا ہے قرآن کی ترویج اور اشاع کے لیے اسلام آباد میں کتنی زمینیں حکومت نے اپنی مرضی سے مختص کی ہیں کتنا بجٹ ہے کتنا بجٹ ہے مدارس دینیا کے لیے آج تک مدارس دینیا جو قرآن و سنت کی ترویج کر رہے ہیں اس کے لیے بجٹ نہیں جس رب نے سارا جہاں بنایا اس رب کی زمین پر رہ کر اور پھر یہ کہ میں نے وہاں کوئی جرم کیا کیا ہے کہ میں نماز پڑھا سکتا کون سا قانون ہے کون سا ضابطہ ہے جب مقدمہ کوئی نہیں کسی پر مقدمات بنتے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک پر آپ پر مقدمات ہیں جب مجھ پر جب کسی سے مقدمات ختم ہو جائے اسے بحال کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا میرے مقدمات چاہے چار سانحے کے چار پانچ سال بعد ختم ہو گئے تھے مجھے پھر بھی بحال نہیں کیا جائے پھر مقدمات بنے مومبتی مافیا نے یہی گستاخان رسول نے بنائے وہ بھی ختم ہو گئے تو پھر بحال کیوں نہیں پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اس کو مانتے سپریم کورٹ کو بالکل تو سپریم کورٹ کہتا ہے جامع حفظہ اس جگہ بنا کے دو تو کیوں نہیں بنایا وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ ان کی تنخواہیں بھی دیں آج تک ہمیں تو بجلی کے اور گیس کے میٹر نہیں دیتے تنخواہیں کہاں سے دیں گے یہ چیزیں لگتے ہیں تو آپ ایک چیز کو لیتے ہیں تو یہ زمین اللہ کی ہے ہم تو کہتے ہیں اسٹیٹ میں اسٹیٹ حکومت نے بنائی ہے یہ ثقافت دکھائی ہے یہ ناچ گانے کی ثقافت یہ قرآن کی ثقافت ہے یہ حدیث کی ثقافت ہے تو یہ کیوں دکھائی یہ کیوں دکھائی اور کوئی ثقافت نہیں ہے برقع اسلام کی ثقافت نہیں ہے پگڑی اسلام کی ثقافت نہیں ہے اسلام کی کیا ثقافت نہیں ہے مسجد اسلام کی ثقافت نہیں ہے مدرسہ اسلام کی ثقافت نہیں ہے آداب اسلامیہ اسلام کی ثقافت نہیں ہے ضیافت اسلام کی ثقافت نہیں ہے کیا ناچ گانے اسلام کی ثقافت ہے تو یہ رب کی زمین پر رہ کر اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ انہوں نے بنائی کہ نہیں بے شک شک اس لیے جب ہم اللہ کے حکم سے ہاں اگر میں نے کوئی غلط کام کیا میں نے کرپشن کیا میرے ایک مرلہ زمین نہیں ہے تو جنہوں نے کھر بہا کھرب کھا گئے وہ تو بیٹھے ہوئے سیٹوں پر تو میرے جو ایک مرلہ زمین نہیں ہے آؤ ثابت کر دو اور جو ثابت کرے کہتا ہے آپ کی بیریت ہوں میں کہتا ہوں ثابت کرو تمہاری ہوگی میں لکھ کر دیتا ہوں میں نے کوئی بہت گناہ گار ہوں لیکن بڑا گناہ الحمدللہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے اللہ نے بچایا چھوٹے گناہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان سے خطائیں کتنی ہو جاتی ہیں لیکن جب میرا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر مجھے ہٹایا کیوں اور سپریم کورٹ نے کہا تھا جب موڑا آئیں گے تو موڑا باہر ہوں گے وہ ہمارے پاس تحریم ہوگی تو کیوں نہیں بحال کر اور میری تنخواہ سن دو ہزار چار سے لے کر اب تک آپ بنائیں کتنی بنتی ہے تو آپ کے ذمہ ہی کام بنتا ہے حکومت کے ذمہ ہی تو اس لیے اس مسئلے کو ہم اب یہ بحث نہیں کرنا چاہتے اس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ یہ غیر متنازع اللہ کی عظمت کا مسئلہ یہ غیر متنازع قرآن کے حق سچ ہونے کا آپ وہ تصاویر دیکھیں والوں کہتے ہیں کہ ہم تصویر نہیں کرتے تو یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے میں نے کہا نہیں آپ کو اس لیے دیکھنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اگر ایک ڈاکٹر نہیں دیکھتا زخم کو کہتے جی میں نہیں دیکھ سکتا میں جسے نہیں دیکھا جاتا تو وہ اس کا علاج آپ لوگ نہیں دیکھیں گے آپ میری گزارش ہے دیکھیں اس لیے دیکھیں تاکہ درد پیدا آپ کی نیند بھی اچاٹ ہو جائے میں نے تو آج پولیس والوں سے کہا مجھ سے دو تین پولیس والے آئے گئے میں نے کہا جی تحفظ ناموں سے رسالت کا مسئلہ آپ وردی اتاریں اگر آپ کو روکنے کا کہتے ہیں آپ کے لیے وردی اتار دیں آپ عمران خان کے لیے وردی اتاریں نواز شریف کے لیے وردی اتاریں افتخار چودھری کے لیے وردی اتاریں ناموں سے رسالت کا مسئلہ ہے زبانی جمع خرچ ہو یہ کون سمجھتا ہے آپ کہیں کہ ہم نہیں روک سکتے نیک کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن نہیں ہماری مجبوری سر ہماری مجبوری ہے پھر قیامت کے دن بھی جب فرشتے وہاں پر پٹائی لگائیں گے پھر کہیں گے ہماری مجبوری بہت شکریہ